يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز آخری کلامین مسلمانوں کے بلکہ انسانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ آخرت کو مسئلہ بنائیں آخرت ہی مسلمانوں کی زندگی کا نظم العین ہے اور اصل مقصد ہے دنیا جتنے حوادث کا شکار ہو مسائب آئیں آلام آئیں پریشانیاں آئیں لیکن مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی زندگی کا نظب العین اپنی مقصد کی پٹری سے ایک انچ نہ آٹے نہ خوشی میں نہ غم میں لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اب آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہے ظالموں نے ہم سے ہمارا دین چھینا نبی کی محبت کو چھینا آخرت کی عظمت کو چھینا اور دنیا کا وہ پروپیگنڈا کیا اور دنیا کو ایسے بنا کر پیش کیا گویا یہی دنیا سب کچھ ہے اسی دنیا کی کامیابی کامیابی ہے اور اسی دنیا کی ناکامی ناکامی ہے کسی کو مال ملے دولت ملے صحت ملے خوشحالی ہو کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے بڑے شکر ہیں میرے اللہ کی مہربانی ہے کیا ہے مہربانی مال مل رہا ہے دولت مل رہی ہے روپیہ مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے الیکشن میں جیت رہا ہے قوم میں عزت ہے کہتا ہے میرے رب کی مہربانی ہے طبیعت ناساس چل رہی ہے زندگی حالات کا شکار ہے مسائب کا شکار ہے پریشانیاں ہیں اکثر نوت فیصد بلکہ اس سے زائد مسلمان یہی کہتے ہیں شاید مجھ سے میرا رب روٹھا ہوا ہے برا ہو ان یہود کا نصارہ کا براہ ان اسلام دشمنوں کا مسلمان دشمنوں کا ہم سے نبی کی محبت کو چھین لیا آخرت کی عظمت کو چھین لیا جنت کی طلب کو چھین لیا اب اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا پیمانہ ہمارے پاس اب یہی رہ گیا مال ملے تو اللہ راضی مال چھینے تو اللہ ناراض صحت ملے تو اللہ راضی اور بیمار رہے تو اللہ ناراض میرے اللہ کی قسم یہ مومن کی زبان نہیں ہو سکتی اگر وہ مسلمانوں کے خاندان میں قبیلے میں پیدا ہو بھی چکا ہے تو اسے اپنے حسب اور نصب کی تحقیق کرنا چاہیے مومن کی زبان یہ نہیں ہے شکر اس وقت اللہ کا ایمان ہمارا محفوظ ہے نماز با جماعت مل رہی ہے نبی کا چہرہ ملا ہوا ہے نبی کی لبا نبی کا لباس ملا ہوا ہے نبی کی تہذیب ملی ہوئی ہے نبی کا تمدن ملا ہوا ہے نبی کی معاشرت ملی ہوئی ہے نبی کی گھرانے کی عورتوں کا پردہ ہمارے گھر میں ہے کون اس پر شکر ادا کرتا ہے ہماری زندگی کا نظم العین اب دنیا ہے ہم نے قرآن کو بدل دیا حدیث کو بدل دیا اگر ہم سے یہ ہو سکتا کہ اللہ کو بدلیں اللہ کو کہیں ٹرانسفر کریں خدا نہ کرے الحاظ باللہ کفریہ جملہ مسلمان وہ بھی کرتا کر رہا ہے مسجد کے نام پر دھوکہ کعبے کے نام پر دھوکہ نبی کے نام پر دھوکا مدرسے کے نام پر دھوکا یتیم خانے کے دھوکا دھوکے کے نام پر دے پھولن دیوی تجھے ہزار سلام چوری کرتی تھی چوری کے نام پر جنگلوں کے جو ڈاکو تھے ولن تھے ان کو سلام کیجیے ان کی جرت کی داد دیجیے یہ چوری اور ڈکیتی چوری اور ڈکیتی کے نام پر کیا کرتے تھے انہوں نے کبھی مسجد کو بیچ میں نہیں لایا مدرسے کو نہیں لایا ٹور اینڈ ٹراول کو نہیں لایا اللہ کے کعبے کو نہیں لایا نبی کے روزے کو نہیں لایا جیو تو زندگی پیسہ دولت مرو تو دولت صبح میں دولت دوپہر میں دولت شام میں دولت دن میں رات میں جوانی میں بڑھاپے میں کفن تیار ہے اور یہ دولت کا چسکا چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے میں کہتا ہوں ہمارا آخرت سے تعلق کس درجے ہے میری انفرادی زندگی میری تحجد تو آپ کو نظر نہیں آتی آپ کی تحجد مجھے نظر نہیں آتی آدمی روزے سے ہو تو پیشانی میں لکھا ہوا نہیں رہتا آدمی رات میں ایک ایک کلام ختم کرے نماز پنج وقتہ فرض ہے اور پنج وقتہ نماز ایمان کی اسلام اور شناخت ہے یہ طے شدہ مسئلہ ہے نماز پڑھنے والا مومن اور مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا بھیڑ اور چمار کی اولاد ہے یہ طے شدہ مسئلہ ہے چلو آپ کے محلے میں فجر میں آپ ایک دن میرے محلے میں فجر کی نماز پڑھو اور طے کرو کہ کتنے مسلمانوں کے لطفے سے پیدا ہونے والی قوم ہے اور کتنے دھیر و چماروں کی نسل ہے یہ جو دین کا اہم رکن نماز مسجد کی چار دیواری میں نظر آتا ہے تحجد تو انفرادی پڑی جاتی ہے ذکر الگ کیا جاتا ہے قرآن کہیں اور پڑھا جاتا ہوگا روزہ جسم میں دکھائی نہیں دیتا حج کو جو گیا یہاں ٹی وی کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوتا کہ اس کی تصویر ڈال کر دکھائی جا رہی ہو کہ صاحب اب صفا پر ہیں اب مروا پر ہیں اب طواف کا پہلا چکر ہوا اب مینا میں گئے مزدلفہ میں گئے یہ تو پتہ نہیں لگتا مر تو نہیں گیا تھا جب حیا اللہ کی آواز آئی تھی مر تو نہیں گیا تھا جب حیا الفلاح کی آواز آئی تھی کتنی صفیں آپ کی مسجد میں ہوتی ہیں نماز جو دکھائی دینے والی چیز ہے چہرہ جو دکھائی دینے والی چیز ہے لباس جو دکھائی دینے والی چیز ہے دیکھ لیجیے آپ کیا نظر آتا ہے ہو سکتا ہے میری آنکھیں چنیا گئی ہو میرے آنکھوں کو نظر کم آتا ہو اندھا ہو میں نابینا ہو آپ کو تو نظر آتا ہوگا بہت کچھ دیکھتے ہیں آپ زمین کے اندر کا خزانہ دیکھتے ہیں پیٹرول دیکھتے ہیں فضاؤں کی بلندی دیکھتے ہیں آپ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے دنیا کے کونے تک آپ زمین کو ناپتے ہیں پیمائش کرتے ہیں دیکھیے کیا نظر آتا ہے یہ جمعہ کی اذان کے بعد کون گلیوں میں پھر رہا ہے یہ جمعہ کی اذان کے بعد کون بے پھیر اور چمار کا بچہ یہودی کا بچہ عیسائی کا بچہ بیپار پار کر رہا ہے یہ کون ہے سلمان کے مارکیٹ میں مسلمان نہیں ہے ٹی وی نہیں چل رہی ہے گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں حیال سرا کے بعد کیا کام باقی رہ جاتا ہے مسلمان کا دکھائی دینے والی چیز ہے مسجدوں میں کب آتے ہیں جمعہ میں جمعہ پڑھنے والے میرے اللہ کب آتے ہیں یہاں کہا جاتا ہے سور کا پاخانہ کھاتا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے مرا ہوا مردے کا پیشاب پیتا ہے پاخانہ کھاتا ہے اس کے باوجود لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں منظور ہے کہ مرے ہوئے باپ کا پاخانہ چاٹے لیکن آئیں دیڑھ کے بعد جہاں بھائیوں بزرگ دوستوں کی تقریر ہوتی ہے جہاں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں وہاں کا عالم کیا ہوگا یہاں آدمی آتا ہے ہم دکھاتے ہیں دیکھیے صاحب نظارہ کیجئے جورو کا گلاب دیکھیے پیشاب پی کر آ رہا پاخانہ کھا کر آ رہا جہاں پچاس سال سو سال پہلے کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں وہاں عالم کیا ہوگا ڈیڑھ بجے کوئی آتا ہے عربی خطبے میں کوئی آتا ہے کوئی جمعہ کی پہلی رکعت ہونے کے بعد آتا ہے کوئی تشہد کے اندر آتا یہ جمعہ میں حالت ہے ہماری میں تو کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ تو زلزلے دکھاتا ہے طوفان دکھاتا ہے کئی نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ دکھا رہا ہے اوپر کا عملے فیر اوپر کا کئی نشانیاں دکھا رہا ہے اللہ ایک مہربانی یہ بھی کر دے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑے فجر کی تو زہر تک اسے پیٹا جاتا ہے اللہ کبھی دکھا دے خبر کی حالت بات مر کر جا نبی کی بات پر تو تجھے یقین نہیں کمی نے یقین ہوتا تو نبی کی داڑھی پیشاب کی نالی میں ڈالتا تو سور کا پاخانہ سوت کا کھانا کھاتا حرام کا کھانا کھاتا نبی کی بات تو گئی قرآن کی بات گئی حدیث کی بات گئی اب چماروں کی بات پر سیاسی کتوں کی بات پر تیرا اعتبار ہے تیرا بھروسہ ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہے ہزاروں احسانات تیرے ہیں لاکھوں کروڑوں احسانات تیرے ہیں سر میں جتنے بال اور ریت کے جتنے ذرات آسمان میں جتنے ستارے اور درختوں کے جتنے پتے وہ نعمت اللہ لا تو سوہا اے رب تیرے نعمتوں کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا بہت احسانات ایک احسان یہ بھی کر دے کسی قبرستان میں بے نمازی کا انجام تو بتا دے کسی داڑھی مڑے کا انجام بتا دے کسی خور کا انجام بتا دے اے رب اب بخاری پر اس کا ایمان نہیں رہا اے میرے اللہ قرآن پر ایمان نہیں رہا قرآن پر ایمان لانے والے تیرے گھر کو ویران کرتے تجھ پر ایمان لانے والے بازاروں کو آباد کرتے ہیں میرے اللہ دکھا دے سر پٹتے ہوئے دکھا دے سانپ ڈستے ہوئے دکھا دے بچھو ڈن مارتے ہوئے دکھا دے زمین میں دفن ہوتے ہوئے دکھا دے دکھا دے یہ کانوں سے سنی ہوئی بات پر نبی کی بات پر اعتبار نہیں خاتون بچے کا انتقال ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی فرمایا کہ آقا دعا کیجئے کہ میری کھوئی ہوئی اولاد مجھے مل جائے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کرے گا تمہاری کھوئی بھی اولاد تمہیں مل جائے گی بچہ مل جائے گا یا نہیں مرنا تو سب کو ہے تمہیں تو نہیں رہنا ہے تم نے کوئی ایسی دوا نہیں پی رکھی ہے کوئی پلاسٹر نہیں لگا رکھا ہے کہ موت تمہیں چھو کر واپس چلی جائے ابھی میں چاہوں تو تمہارے بچے کو جنت میں دکھا سکتا ہوں تم صبر کرو ان قریب تم بھی مر جاؤ گی ہم بھی مر جائیں گے اور جنت میں تم اپنے بچے سے ملاقات کر لینا زیارت کر لینا خاتون نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نے فرمایا کہ مرنا سب کو ہے انتقال سب کا ہونا ہے من علیہ پان تو چلی گئی خواتین جو ان کی سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا بڑی پگلی عورت ہے تو لوگ پیاریس امریکہ لندن دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دنیا میں بٹا کر جنت دکھا رہے دیکھ لیتے جنت کے حور جنت کے غلیمان اور جنت کے باغات دیکھ لیتی تیرا ایمان کتنا بڑھ جاتا اور کتنی خوش نصیب کہ دنیا میں موت سے پہلے جنت کا نظارہ نے اپنے بچے کے صدقے میں کر لیا خاتون نے کہا کہ دل میں میرے بھی یہی بات آئی کہ جنت کو دیکھ لوں جنت کا نظارہ کر لوں جنت کی بہتی نہروں کو دیکھ لوں بھور کو دیکھ لوں غلمان کو دیکھ لوں باغات کو دیکھ لوں لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی شیطان مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا اللہ نے کہا اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اگر تو نے جنت کو دیکھا ان آنکھوں سے تو نبی کی بات پر سے تیرا ایمان اٹھ جائے گا پھر کل تو کہے گی کہ میں نے جنت کو دیکھا تو نبی کی نے جو بات کہی کہ میں نے تیرے بچے کو جنت میں دیکھا تو گویا نبی کی بات پر سے ایمان اٹھ گیا میں اس عورت نے سہیلیوں سے کہا میرے اللہ کی قسم میں آنکھوں سے کروڑوں مرتبہ جنت کا نظارہ کرتی لیکن نبی نے جو بات کہی اس کروڑوں مرتبہ دیکھنے سے زیادہ میرا یقین نبی کی بات پر ہے کہاں ہے وہ ایمان اب کہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کی ذات پر اور قرآن پر حدیث پر میں کہتا ہوں آدمی تجارت صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اللہ کو معلوم قرض لے کر آپ وقت پر ادا کر رہے ہیں یا وقت کے بعد ادا کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے نماز دکھنے والی نظر آتا ہے قیام ہے یہ رکو ہے یہ سجدہ ہے ہر چیز کا اتا پتا معلوم ہے چہرہ نظر آتا ہے یہ بش کا چہرہ ہے ٹونی بلیر کا چہرہ ہے یہ صدیق کا چہرہ ہے یہ فاروق کا چہرہ ہے نظر آتا ہے نظر آنے والی چیز کے اندر ایمان کا کفر کا پتا لگ رہا ہے تو پتا لگتا ہے کہ کتنے لوگ ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے لوگ کافروں اور چباروں کی زندگی اصل بات یہ کہ مقصد زندگی ہم نے دنیا کو بنا لیا دنیا ملی اللہ راضی دنیا نہ ملی میرا اللہ مجھ سے خفا ہے روٹا ہوا ہے دعا کرو کاروبار چل جائے تین دکانیں تھیں دو دکانیں قرض میں ڈوب گئی دعا کرو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ ہمارا معیار ہے حضرات صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور جو عقیدت تھی اور جو تعلق تھا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا آدم علا نبی علیہ ہی وسلام سے لے کر اب تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئی اور قیامت تک آنے والی ہیں ان کے دلوں میں اولاد کے تعلق سے جو محبت ہے اور جو مانتا ہے اور جو جذبہ ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا بھر کی جو اب تک پیدا ہو چکی مائیں اور قیامت تک آنے والی مائیں ان کی مامتا کو اور ان کی محبت کو ترازو کے پڑھنے میں رکھو اور ایک صحابی کو آقا سے جو تعلق تھا اسے رکھو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ساری دنیا کی محبتیں شکست کھا جائیں گی بے پناہ ہم تو خاندان میں پیدا ہو گئے اس لیے جی رہے میں اس لیے مسلمان کہ میرا باپ مسلمان میری ماں مسلمان مسلمانوں کے خاندان نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ سنت ہے نہ حلال ہے نہ آرام ہے سنیما کی قطار میں وہ لگتا ہے ہم لگتے ہیں شراب وہ پیتا ہے ہم پیتے ہیں زینا وہ کرتا ہے ہم کرتے ہیں جھوٹ وہ بولتا ہے ہم بولتے ہیں وہ مندر کو جا کر گھنٹہ ہلاتا ہے ہم عید میں جمعہ میں جا کر دو ڈھونگ مارتے ہیں ایمان ہے کہاں نبی سے محبت ہے کہاں اور کرنے والے یہ کتوں کی زندگی گزاریں گے یہ چماروں کی زندگی گزاریں گے نہیں ہم نے نہیں جانا نبی کو زمین کی قیمت ہے ہمارے پاس بیوی کی قیمت ہے اولاد کی قیمت ہے ابھی حال میں دو تین دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں ان کا پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا کسی صاحب سے اور انہوں نے ان سے تقاضا کیا اپنے مینیجر کے ذریعے سے یا کسی اپنے نائب کے ذریعے سے صبح میں تقاضا ہوا دوپہر میں تقاضا ہوا شام میں تقاضا ہوا صاحب تنگ آ کر یہ کہہ دیا تو یہاں عام طور سے لفظ استعمال کرتے ہیں کیا کتا کرے جیسا کر رہی نہ دیتے نہیں کہ ہمیں تمہارے پیسے اب یہ شکایت ان تک پہنچی جن کا پیسہ لگا ہوا تھا کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے جسم پر پیپر ڈال دیا جاتا تو پیپر جل جاتا غصے کی آگ بگولا ہو رہے تھے اگر انڈے کو پھوڑ کر ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو انڈا پک جائے ان کو تمیز نہیں میں سے باہر ہو گئے تھے تو نے کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے حالت جنون کی طلاق طلاق نہیں ہے جنون کب کہتے ہیں ہر آدمی جو طلاق دیتا ہے طلاق دینے کے بعد آ کر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی طلاق کوئی پپی لے کر دیتا ہے چوما لے کر دیتا ہے طلاق کوئی مباشرت کے وقت دیتا ہے طلاق بیوی کو گفٹ دے کر عیدی دے کر دیتا ہے طلاق تو غصے میں دیتا ہے آدمی غصے کی کئی حالتیں ہیں ایک حالت ابتدائی اور دوسری درمیانی متوسط اور تیسری بالکل اس کے آخر کی کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے آنکھ بگولا ہو جاتا ہے آپے میں نہیں رہتا کیا کہہ رہا ہے کہاں نے کہا بات کہیں آپ جا کر اسے گنجائش نکالنے بیٹھے کہ مجھے وہ حالت تاری ہو گئی تھی آپ جانے اللہ جانے یہ تو وہ حالت ہے کہ آدمی پیشاب کو پانی سمجھ کر استعمال کر لے پاخانے کو حلوہ سمجھ کر کھا لے بیت الخلا کو جانے سے پہلے کپڑے پہلے ہی نکال لے تب کہیں گے کہ غصے کی یہ وہ حالت ہے اس سے پہلے وہ حالت نہیں ہے اس حالت میں دی ہوئی طلاق معتبر نہیں ہے اس لیے کہ یہ جنون کی حالت ہے اس کا دماغ فیل ہو چکا ہے اس سے پہلے کی جو دو حالتیں ہیں یعنی غصے کی ابتدائی حالت اور غصے کی درمیانی حالت جنون کو ٹچ نہیں ہوا دیوانگی کو اور دیوانگی کی نشانی آدمی کو بیت الخلاء میں جا کر کنڈی لگا کر اغل لگا کر اپنی شرمگاہ کو کھولنا تھا لیکن غصے کی وہ حالت ہو گئی کہ اس کو استنجا لگا تو کپڑے یہی نکال کر جا رہا ہے بچہ پاخانہ کیا اٹھا کر یہ حالت میں اگر اس نے طلاق دی تو وہ طلاق معتبر نہیں ویسا تو نہیں کر رہا آدمی جو طلاق دینے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے وہ گن کر اس کا نام اس کی ماں کا اس کے باپ کا ولدیت اتا پتا کراس سب کہہ کر کہتا ہے اور علماء کو جا کر دھوکہ دیتا ہے صاحب میں نے غصے میں طلاق دی کوئی دنیا میں آج تک پیار میں طلاق دی محبت میں طلاق دی تو وہ جو تیسرا اسٹیج ہے جنون کا غصے کا آخری وہ اسٹیج ایک صاحب کسی نے کہہ دیا کہ مجھے کتا کرے جیسا کرنے تو یہ آگ بگولا ہو گئے میں کہہ رہا میں مجھے لگ یہ رہا تھا کہ اس حالت میں وہ طلاق بھی دیتے تو طلاق واقع نہیں وہ حالت تھی بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ آدمی کو اگر کتا کہہ دیا گیا تو آدمی آگ بگولا ہو گیا اور اس کا وہ اسٹیج ہو گیا کہ جس اسٹیج کے اندر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کارٹون نہیں بنائے جا رہے کیا فرق پڑا محبت ہے مجھے کوئی کتا کہہ دیا مجھے دینے کے پیسے تھے کیا کتا کرے جیسا کر رہی میں کہتا ہوں کہ وہ صاحب اس اسٹیج پر آ چکے تھے کہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو میں فتوا دیتا میں اللہ کو جواب دیتا کہ اللہ یہ غصہ تیسرا اسٹیج بلکہ تیسرے سے آگے کا جنون کی حد تک اپنی ذات پر اپنی عزت پر اپنے ناموس پر اگر حملہ ہوتا ہے اگر کوئی کتا کہتا ہے ہماری حالت یہ ہوتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے قرآن کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے حدیث کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے اسلام کے تعلق سے یہ حرامی یہودی کتے کیا کر رہے ہیں کارٹون اچھے خراب یہ دوسری بات اخباروں کے اندر جو کارٹون آتے ہیں کارٹون بنانے کا مقصد ہی کامیڈی تصدیق کرنا کسی منسٹر کا پیٹ بڑا کر دیا کسی منسٹر کو توتے کی منڈی دے دی سور کی منڈی دے دی یہ کا کارٹون بنانے کا مقصد ہی مذاق ہے اب وہ اچھا خراب ہو ہی نہیں سکتا کارٹون بذات خود ایک مذاق ہے فیس بک کے اندر انٹرنیٹ کے اندر دیکھیے ہماری زندگی کا بال بنگا ہوا پریشانی کب چار اینٹیں چوری ہو گئی گھر کی تعمیر کے وقت آدھا کلو لوہا چوری ہو گیا ایک انچ زمین پڑوس والے نے مار لی نبی کی عظمت نبی کی محبت نبی سے تعلق اسلام سے تعلق گانوں کے اندر اللہ کی توہین نبی کی توہین قرآن کی توہین ماؤں کی عزمتیں لٹ رہی ہیں کون ڈاکٹر آفیہ کسی سے پوچھو مسلمانوں کو یہاں جو آتے ہیں الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نگاہ حالات حاضرہ پر ہے پوچھو اپنے پڑوس سے پوچھو اپنی بیگم سے پوچھو کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کون ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے ارے نبی کا نام معلوم نہیں نبی کی ازواج متحرات کا نام معلوم نہیں نبی کی صاحب زادیوں کا نام معلوم نہیں ہے ڈاکٹر آفیہ کون ہے کب اس کو قید کیا گیا کیا لینا دینا دکاندار کپڑے والا کسی تھان میں ایک گز کپڑا کم ہو جائے اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے مقصد دنیا کے لیے پیدا ہوا دکان کے لیے پیدا ہوا زمین کا مقدمہ ہار جائے زندگی حرام ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے بتائیے کہ کیا کیا میں نے اور آپ نے آخری درجے میں روزہ رکھنے کے لیے کہا کتنے لوگ رکھتے ہیں اور کتنے لوگ بیوی کے کہنے پر فاخہ کرتے ہیں جورو کے پجاری جورو کے غلام اجی آج میری طبیعت صحیح نہیں جائیے ہوٹل میں کھا لیجیے کھایا تو کھایا مرا تو مرا ارے جب بیوی کے کہنے پر بھوکے کتے کی طرح مر رہا ہے ایک روزہ رکھ کر جس سے صحت بنتی ہے ڈیٹنگ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ان دنیا کے کتوں نے ڈاکٹروں نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ ڈیٹنگ کر کر اپنے جسم کو بناؤ میں کہتا ہوں پوری دنیا کی ڈیٹنگ ایک طرف پیر اور جمعرات کا روزہ ایک طرف رکھتے ہیں ٹھیک ہے کسی میں جسمانی صلاحیت نہیں ہے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کوئی بی پی ہے اور کسی کو اور تقاضے ہیں نہیں رکھ سکتا لیکن نے کہا کہ کلام پاک پڑھ کر ختم خواجگان کر کر قرآن پڑھ کر روزانہ ایک روپیہ دو روپیہ دے کر ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری بہن کے لیے ہماری ماں کے لیے بیت المقدس کے لیے اسرائیلی کتے جو درندے بنے ہوئے ہیں ان کی درندگی کو گزشتہ جمعہ ہم نے کہا ایک جہاز کو انہوں نے حملہ کیا تھا ساری دنیا کے اندر تھوتو ہوئی جلوس نکلے جلسے نکلے مذمت کی قرارداد کیا فرق پڑا اس حرامی کتے کو کیا فرق پڑا پھر دوبارہ دوسری جہاز پر اس نے وہی معاملہ کیا کوئی وقت نہیں اسلامی مملکت کی اسلامی حکومت کی اسلامی کنٹری کی مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں تم جرم یہ کہ تم مظلوموں تک مال کیوں پہنچاتے ہو غذا کیوں پہنچاتے ہو اناج کیوں پہنچاتے ہو غلہ کیوں پہنچاتے ہو کیا فرق ہے وہی بے نمازی کا بے نمازی وہی داڑھی منڈے کا داڑھی منڈا مقصد ہے ہی نہیں ہمارا مقصد تو دنیا کمانا ہے مقصد روپیہ کمانا ہے مقصد پیسہ کمانا ہے اور خدا رسول کو دھوکا دینا ہے قوم کو دھوکہ دینا ہے ایک منسٹر کی لڑکی کا نکاح ہوا بنگلور کے اندر حرامی پنے کی جتنی حدیں ہو سکتی تھی فضول خرچی شراب ناچ گانا بے پردگی جو کچھ ہو سکتا تھا جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اب اخباروں کے اندر بات آئی خانے کعبہ کے چابی بردار کی ہولڈر شیوی خاندان کے اس وقت جو فرد ہیں کھانے کعبہ کی چابی رکھے ہوئے وہ ان کی بیٹی کا نکاح پڑھانے آ رہے ہیں ایک من گوبر پر سونے کا پتھر چڑھا دے تو وہ گوبر حلوا ہو جائے گا لوگ مطمئن علماء گئے قرا گئے بادیا مسجد کے اندر جلسہ ہوا یقیناً امام حرم بلکہ کہتا ہوں مدینے طیبہ اور مکہ مکرمہ کا ایک ایک کنکر بھی ہمارے لیے کوہ نور کے ہیرے سے زیادہ قیمتیں ہم قدر کرتے ہیں مسلمان ہیں لیکن برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے میں دنیا بھر کی خرافات کروں شراب رکھوں زنا رکھوں بدکاری رکھوں سب کچھ کروں اور امام حرم کو بلا کر جمعہ خود میں پڑھا پڑا ہوں تو سب معاف ہو جائے گا گنا بھی ہائی ٹیک طریقے سے کیا جا رہا ہے بولے آدمی گنا کرتا گنا کا احساس ہوتا توبہ کر لیتا صدقہ کرتا پرانے زمانے کی جو بوڑھی عورتیں ہیں ان سے پوچھ ان کے سامنے ایک ناول کی کتاب کو لحاف میں لپیٹی ہے اور اس کے سامنے گرا دیجیے آپ اور اسے یوں لگے کہ آپ نے کلام پاک کو گرا دیا ہے ایسے آپ اداکاری کیجئے نقالی کیجئے کہ گویا کلام پاک آپ سے چھوٹ کر گر گیا پھر اٹھا کر آپ اس کو سینے سے وہ عورت کیا کہے گی اتنے کلو اتنے شیر تم نمک اللہ کے راستے میں دو وہ صحیح ہے مسئلہ غلط ہے مسئلہ یہ دوسری بات ہے خدا کا خوف تھا اللہ رسول کا ڈر تھا اللہ کے کلام کا احترام تھا ہمارے بڑوں میں جی حالت تھی علماء نہیں تھے مسائل نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا مفتیان کرام نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ نمک سب کا خیرات کر کر ہم اس گناہ کا کفارہ کر سکتے ہیں گناہ کر کر ڈر ہوتا تھا ان کو قرآن گر جائے کہتے پانچ کلو نمک سات کلو نمک غریب بیچارے نمک سستا ہوتا تھا دو پیسے میں تین پیسے میں آتا تھا کھانے کھانے کے لیے پاکا تھا گھر میں سونے کی جگہ نہیں تھی پڑھنے والوں کے لیے لائٹ نہیں تھا وہ باہر کے کھمبوں کے اسٹیٹ لائٹ کے نیچے انجینئر بنے ہیں کئی لوگ ڈاکٹر بنے ہیں حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو اکابرین علماء رات میں دیوبند کے بازار میں جاتے ہیں بیل کی گاڑیوں میں ترکاری سبزی لوڈ ان لوڈ کرتے ہوئے ٹماٹر گر جاتا گاجر گر جاتا ہم اس کو اٹھاتے دھو کر کھا کر ہماری زندگی اسی میں گزرا کرتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے طیبہ کے اندر نبی کے روزے کے سامنے کئی سال تک حدیث کا درد دیا فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی مونگ کی دال پانی میں بھگو کر ہم گھر والے آٹھ آٹھ دن تک اس کو پیا کرتے تھے قریبی کا زمانہ تھا نمک بڑی دولت تھی تو کہتے کہ قرآن کے گر جانے پر پانچ سیر نمک دو سا یہ اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا کوئی مرتا تو دیا مسجد کو بھیج دیتے گھی کا چراغ بھیج اللہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اللہ کا ڈر تھا گنا کر کر ڈرا کرتے تھے اب گنا کر کر اس پر امام حرم کا خان کعبہ کی چابی اٹھانے والے کا پردہ لگا کر اس گنا کو ہائی ٹیک کیا جا رہا ہے ماڈل کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا والے انگلی نوٹ بھائی جس نکاح کے اندر امام حرم آئے ہوں مسجد نبوی کے امام آئے ہوں اور جس میں خان کعبہ کے کلید بردار شیبی خاندان کے اس وقت چابی رکھنے والے آئے ہو تم اس کو گالی دیتے ہو پیشاب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے پاخانے پر خمیر ابریشم حکیم کے حلوے کا لیبل لگایا جا رہا ہے داڑھی والے کٹانے والے کو پوچھو ہزار دلیلیں دے گا ارے عالمہ کو کیا جی انہیں چودہ سو سال پہلے کی باتیں بولتی کون سا زمانہ یہ صحابہ کا زمانہ کیا یہ مکے کا دور کیا اتنی بڑی داڑیاں رکھ لے کو ٹوپیاں رکھ لے کو ہمیں جی سکتی کیا ہندوستان کے اندر یہ کس کی زبان مسلمانوں کی زبان کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اتنا گر گیا اتنا گر گیا حالات اتنے بدتر آ گئے مسلمان اسلام کے قانون کو تو بتایا ہوتا عدالت کو بتایا ہوتا انصاف کو بتایا ہوتا نبی کے کردار کو بتایا ہوتا کیریکٹر کو بتایا ہوتا میرے اللہ کی قسم ہندوستان کی یہ گاؤ ماتا کی پیشاب پینے والی قوم تیری دیوانی ہو چکی ہوتی تو نے نہیں بتایا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی کی نکالی کو معذب طریقہ سمجھنے لگا تو بتوں کے پجاری سے کمپرومائز کرنے لگا نبی کا طریقہ لانے کے بجائے نبی کے دشمنوں کو کچھ کرنے کے چکر میں تھا لوگ کہتے ہیں گیارہویں کو نہ جاؤں بارہویں دل ٹوٹ جائے گا نبی کا دل ٹوٹے اللہ سے رشتہ ناتا ٹوٹے کوئی بات نہیں حرام کا پیٹ میں جا کر جہنم کی آگ جائے جہنم کا لہو جائے پیپ جائے کوئی بات نہیں حرام کا کھانا کھائے دل نہ ٹوٹے میں سگریٹ کا آدھی نہیں آپ آدھی نہیں آپ میرے گھر آئیں میں سگریٹ پینے والا میں نے آپ کو سگریٹ دیا دل رکھنے کے لیے پی کر بتائیے آپ صاحب کہہ دیں گے معاف کرنا صاحب آئی ایم سوری میں نہیں پیتا ہاتھ نہیں لگاتا جب سگریٹ اپنے مزاج کے خلاف ہے بیڑی اپنے مزاج کے خلاف ہے معافی مانگ سکتے ہیں حرام کا لقبہ تیرے مزاج کو لگتا تو نہیں کہہ سکتا دین کی کوئی حیثیت نہیں ہم ان تک دین کی اب اس کے اس پر ہزاروں مسائل اگر اس کی گیارہویں نہیں کھائیں گے بارہویں نہیں کھائیں گے چہلم کا کھانا نہیں کھائیں گے وہ ٹوٹ جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا تو دین کی بات ہم اس تک کیسے پہنچائیں گے تو ٹھیکیدار اپنی آخرت کو خراب کر کر اس کی دین کی بات تو پہنچائے گا رمضان المبارک میں اعتکاب رمضان المبارک میں اللہ کا قرآن سننا دونوں نبی کی عظیم الشان سنتیں رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے جماعتوں میں جانے والے کیلکولیٹر اٹھاؤ تمام نمبر ختم ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں نکل یہ اللہ کا راستہ کس نے کہا کس نے کہا اگر عرس کرنے والا عرس کو اللہ کا راستہ بتائے اگر جمعیت علماء کی مخالف دہشت گردی تنظیم جلسہ اسے اللہ کا راستہ بتائے آپ کے پاس کیا دلیل ہے توڑنے کے لیے دارلوم اپنا جلسے دستار مندی رکھے اور اسے بتائے وہ اللہ کا راستہ ندیوں والا کام کدو کی دکان کھولوں میں اور بورڈ لگاؤں نبیوں والا کام اس لیے کہ نبی کو کدو بسل کیوں شریعت کا کھلواڑا ہر کام کرنے والے کو اپنے کام کے لیے ہزاروں دلیلیں ہر کام کرنے والا اپنے کام کا مفتی داڑھی منانے والے کے پاس داڑھی منانے کی دلیلیں ارے بھائی تم قرآن چھوڑ کر جاتے ہو اعتکاب چھوڑ کر جاتے ہو قوم کو کلمہ نہیں آتا تمہیں قرآن لے کو بیٹھیں گے جی تراوی تراوی نفیل جی مفتی ہے نبی کو معلوم نہیں تھا کے اندر بچے پیدا کرتے ہو نکلو ارے قوم کلمہ نہیں آتا اور میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہوں میں دکان میں لگا ہوا دو دکان کی قربانی دو بیوی کی قربانی دو اولاد کی قربانی یہ قرآن ملا تھا قربان کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس ایک دلیل داڑھی مڈانے والا کہتا ہے میرے بچوں کی شادی ہو جائے میں حج کر لوں تو میں داڑھی رکھ لوں گا مجھے سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے میں ملا عمر بھی پکڑی بن کر اسامہ بن کر جاؤں میرا کام ہوگا کیوں نہیں ہوگا تو نے پگڑی کی حیبت قوم کے دلوں میں ڈالی نہیں تو نے داڑھی کے وقار کو ڈالا نہیں تو غیر قوموں کی چاپلوسی میں تو لگا ہوا تھا تو اسلام کا سکہ دکھاتا عظمت دکھا تھا گجرات کے اندر سومناتھ کی مندر ہے جیسے تروپتی کے اندر جو مندر ہے ٹیمپل ہے انٹرنیشنل اس کا مقام ہے یہ سومناتھ کی جو مندر ہے اس کا بھی عالمی ایک مقام ہے انٹرنیشنل اس کا ایک مقام ہے بہت کافروں کے یہاں غیر مسلموں کے یہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر آئے تھے حملہ آبر ہو کر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے یہ جو بزدر لوگ تھے یہ مندروں میں جا کر پناہ لینے لگے تو اب دشمن مندر میں پناہ لے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو ایک دن دو دن مہینہ دو مہینے وارننگ دی جائے گی اور نہیں نکلے گا تو گھس کر حملہ کریں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مندروں کو توڑا مسلمان سلاطین نے کبھی مندر کو نہیں توڑا کبھی انہوں نے مندروں کو ہاتھ نہیں لگایا یہ بزدل میدان جہاد کو چھوڑ کر آزادی کے میدان کو چھوڑ کر مندروں میں پناہ لیا اور وارننگ دی گئی اور مندروں سے نہیں نکلے تو ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ مندر میں گئے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ مندر اب جب ہاتھا پائی ہوتی ہے ایک دشمن مسجد میں چھپتا ہے فائرنگ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ممبر ٹوٹتا ہے قرآن کو گولی لگتی ہے اب یہ مقصد نہیں کہ اس نے قرآن کو گولی لگائی اس نے مسجد کے محراب اور ممبر کو گولی لگائی مقابلہ دشمن کا تھا یہ بزدل مسجد کے اندر آ کر چھپ گیا چور چھپ گیا فائرنگ ہوئی تو مسجد کو گولی لگی ایسے ہی مندروں کے اندر ہوا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو انہوں نے فتح کیا اور واپس جانے لگے سومنات کی مندر کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی آپ دیکھیے کہ سومنات کے بت جہاں ہیں بتوں کے ارد گرد شہدا کی مزاریں ہیں مندر میں شہیدوں کی مزاروں کا کیا لینا دینا پجاروں کی پنڈتوں کی اور ہندو مذہب کے رہنماؤں کی مزاریں ہیں آپ کہتے ہیں یہ رام کی مزار ہے سیتا کی مزار ہے یہ کسی پنڈت کی مزار ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن سومناتھ کی مندر جو چوٹی کے مندروں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے تروپتی کے مندر کی طرح وہاں ایک مسلمان مجاہد آزادی حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے فوجی کے مزار ہونے کا کیا معنی اور مطلب ہے تاریخ بتاتی ہے ہندوستان پر جب حملہ مکمل ہو گیا اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتح کر لیا اسلامی پرچم یہاں لہرا دیا گیا لوٹنے لگے تو اپنے شہدا کو لے جانے لگے تو مندر کے جو پنڈت تھے اس کو باقی رکھا گیا مندر پجاری تھے کہنے لگے محمد بن قاسم ضرور ہماری آپ کی لڑائی تھی جھگڑا تھا جنگ تھی لیکن اللہ کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو شہدا ہیں ان کی لاشوں کو نہ لے جائیں آپ ان کو یہی چھوڑیں دشمن ہے شہید کون ہوتا ہے اس کو کسی مندر والے نے مارا ہوگا یا مندر کے پجاری نے مارا ہوگا کافر کے دوست نے مارا ہوگا کافر نے مارا ہوگا ان کو ان شہیدوں سے کیا لینا دینا لیکن کہا یہ لوگ اتنے بابرکت مقدس ہیں کہ جب تک ان کے قبریں ہماری مندروں میں رہیں گی ہندوستان پر رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں گی اگر لے جانے پر تم ضد کرو گے کہ تم اپنے شہدا کے جسموں کو لے جاؤ گے کام کرو اجازت دو ان سومنااتھ کی مندر کے بتوں میں ایک بت ہوگا اور اس بت کا نام محمد بن قاسم ہوگا آپ کی شکل کا بت بنا کر ہم آپ کو پوجا کریں گے حملہ آور تھے دشمن تھے ملک سے انہوں نے ان کو نکالا تھا اخلاق نبی کے وہ پیش کیے نبی کا کیریکٹر وہ پیش کیا کہ جن سے جنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یا تو شہدا کی لاشوں کو دو یا نہیں تو ہم تمہارا بت بنا کر تمہاری پوجا کریں گے اب تمہاری مرضی کہ بت بنا کر پوجے یا تم جو ہے اپنے شہدا کی لاشوں کو دو گے یہ دو شکلیں چھوڑ کر تیسری بات نہیں ہو سکتی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کو کفر اور شرک ناپسندیدہ ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے البتہ ایک کام کرو شرط یہ ہے کہ ان قبروں کا تم احترام کرو گے سومنااتھ کے بتوں کے بغل میں آج مسلمان شہدا کی مزاریں موجود ہیں یہ نبی کے اخلاق کا اثر تھا نبی کے کیریکٹر کا اثر تھا مسلمان کا کیا مقام ہے آج مسلمان کی کیا ویلو ہے آج ہر میدان کے اندر بچھڑا ہوا ہے ہندوستان کی غیر قوم ایک ججوں پر مشتمل سچر کمیٹی نے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ مسلمان دلت سے چمار سے بھنگیوں سے گئی گزری حالت ہندوستان کے اندر جی رہا ہے یہ حالت جینے کے لیے مسلمان یہ کون اپنے دشمن کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر اچھی نہیں ہے آئے دن اتنا ظلم اتنا ستم جو اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں وقت بوٹ کی مسلمانوں کی جو وقت کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے مسلمان اپنے کارخانوں کو تالا لگا دے اپنے دکان کا شٹر بند کر دے مسلمان اپنے کرایہ داروں کو نکال کر خود اس گھر میں رہنے لگے مسلمانوں کے پاس وقت کی اتنی پراپرٹی ہے کہ قیامت تک گھر بیٹھے وہ اس کا کرایہ کھا سکتا ہے پنجاب کے اندر ہزاروں مسجدوں کو ان سکھوں نے انیس سو سینتالیس اور سن ستاون سے پہلے قبضہ کر لیا آئے دن مساجد پر قبضہ مدارس پر قبضہ اور قانون ایسا بناتے ہیں حضرت والانا سید ارشد مدنی صاحب دامدور قاتون دارال دیوبند کے استاد اور ہمارے بھی استاد محترم گزشتہ جمعہ یہاں قریب میں ہندو پور علاقہ ہے تشریف لائے تھے علماء کرام سے خصوصی ملاقات تھی بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے حضرت نے ایک بات کہی اور یہی بات میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو سنایا تھا کہ بامبئی کے ایک اجلاس کے اندر حضرت نے وارننگ دی کہ اپنے مدارس کا مساجد کا مکاتب کا تحفظ نہیں کرو گے پانچ سال کے بعد شعب حفظ کے لیے ایک بچہ تمہیں قوم سے نہیں ملے گا یہ جو مدرسے چل رہے ہیں کس سے چلتے ہیں آپ کے صدقے سے خیرات سے غلے سے انت نہیں صاحب بچہ نہ ہوگا یہ چاول کیا کریں گے جانوروں کو کھلائیں گے یہ صدقے کا بکرا بلی چڑھائیں گے میرے مدرسے میں بچے ہیں دو سو تبھی تو آپ اناج دے رہے غلہ دے رہے بچے نہ ہو تو کہاں سے دیں گے آپ حضرت نے فرمایا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تین دن سے مسلسل منگلور کے علاقہ کارکلا سے فون آ رہا ہے حکومت کے نمائندے ان مدرسے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا قانون ہے کہ چودہ سال سے پہلے تک عصری تعلیم یعنی ایس ایل سی تک کی تعلیم کمپلسری ہے چودہ سال سے پہلے تک کے بچے کو کوئی ہنر سکھانا کوئی فن سکھانا اور کوئی مذہبی کتاب پڑھانا یہ غیر قانونی ہے ایس ایل سی سرٹیفکیٹ لازمی ہے بظاہر یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہندوستان کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو ایس ایل سی کے سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو ٹھیلے کے اندر موز بیچنے والا چٹنیاں بیچنے والا اور دس کو تین سامان بیچنے والا جب ایجوکیٹڈ ہوگا تو حالت کیا ہوگی اچھی ہوگی لیکن حضرت نے کہا کہ ان کو مسلمان قوم سے کوئی ہمدردی نہیں اصل مقصد مدارس عربیہ یہ مدارس عربیہ تالے لگے ان پر میرے دو بچے ہیں حکومت نے قانون بنایا یہ سلسی تک کی لازم کمپلسری ہے چودہ سال سے پہلے آپ کسی اسکول میں مدرسے میں داخل نہیں کر سکتے اگر داخل کر دیں گے ماں باپ کو قید ہو سکتی ہے جرمانہ دینا پڑے گا اب میں قانون سے ٹک کر لے کر بچے کو مدرسہ بھیجوں گا یا قانون سے ڈر کر بچے کو ایس ایل سی پڑھانے کے لیے بھیجوں گا اور پھر حکومت لالچ دیتی ہے تمہارا بچہ ایس ایل سی پاس ہوگا گورنمنٹ کے اندر ملازم ہوگا ہم نوکری دیں گے ہم اس کو پینشن دیں گے ہم اس کو وظیفہ دیں گے ہم اس کو لون دیں گے سبسڈی دیں گے پہلے ہی خدا رسول کا خوف نہیں اب کارکلا سے تین دنوں سے فون آ رہا ہے کہ حکومت کے اہلکار کہہ رہے ہیں یہ چودہ سال کے کم کے بچے تمہارے ہیں ہم ان پر تمہارے اوپر کیس فٹ کریں گے اب کیس فٹ ہوگا تو مدرسہ چلے گا ماں باپ اپنے کیا حالت ہے ہندوستان کی قوم پیاسی تھی آپ نے نبی کے اخلاق سے قوم کے پیاس کو پورا نہیں کیا قوم بھوکی تھی آپ نے نبی کے کیریکٹر سے قوم کے تقاضے کو پورا نہیں کیا قوم ننگی تھی آپ نے نبی کا لباس قوم کو نہیں دیا قوم درندہ بن گئی قوم وحشی بن گئی حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ادا یسل انسان تالا لسان کا سنور مغلوبی یسیر والل قلم انسان جب مایوسی کے حد میں چلا جاتا ہے یعنی اب دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ میرے لیے نہیں ہے تو اب زبان درازی شروع کر لیتا ہے وہ تالا لسانوں الٹی سیدھی بکنے لگتا ہے دنیا کی ہانکنے لگتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے عقل پر تالا لگ جاتا ہے اور کہا کتا اور بلی اس میں کون کس پر حملہ کرتا ہے کتا بلی پر یا بلی کتے پر کتا بلی پر نہ اگر کتا بلی کو دیکھے تو کتا جھپٹ پڑتا ہے ایک بلی نے دیکھا کہ کتا ہر طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی مغلوبی مغلوب ہو چکی ہے وہ بلی اب وہ بلی کیا کرتی ہے کتے پر الٹا حملہ کر گرانے لگتی ہے اس کو ایک آخری چال چلتی ہے ہم نے دنیا والوں کو اتنا مجبور کیا یہود کو نسارا کو عیسائی کو کافروں کو مشرکوں کو کیا وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں کبھی ان کے باپ کی ہمت نہیں تھی ہمارے باپ دادا ہندوستان کے اندر ان کے کھیتوں کے فیصلے کرتے تھے علم نہیں تھا پٹاپٹی کی چڈی پہنتے تھے ہاف اسٹنگ کی بنیان پہنتے تھے ایک ٹوال منڈے پر ڈالتے تھے پورا گاؤں تھراتا تھا باپ ہمارے باپ سے ہمارے دادا سے گائے چوری ہو جاتی ہمارے دادا اس کے گھر کے ستون سے چور کو بن کر مارتے تھے تھانہ نہیں ہوتا تھا ہمارے علاقوں میں مسلمانوں کے علاقوں میں تھانہ نہیں ہوتا تھا پنچایت نہیں ہوتی تھی ہمارے باپ دادا جو کہتے تھے وہ چلتا تھا علم نہیں تقوی نہیں نماز نہیں ڈگریاں نہیں قوم پر روک کا کافر ہمارے باپ دادا کے گھروں کے سامنے سے گزرتا چپل نکال کر بغل میں چالیس قدم پہلے مار اللہ کی قسم جب مسجدوں میں چراغوں کا زمانہ تھا چونا نہیں پا جاتا تھا ہمارا روب اخوام پر یہ تھا ہمارے فیصلے چلتے تھے عدالت مداخلت نہیں کرتی تھی پولیس مداخلت نہیں کرتے تھے جیسے بنگلور کے اندر بی ٹی ایس بس ہے امریکہ کی پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ایک بس پرائیویٹ ہوتی ہے جیسے نیشنل ٹرانسپورٹ ہے غریب النواز ٹرانسپورٹ ایچ کے جی ایم کیا کیا نہ لوگ رکھتے ہیں یہ پرائیویٹ ہے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اپنی گاڑی چلاتے ہیں اور ایک کے ایس آر ٹی سی ہے یہ حکومت کی مملکت ہے سلطنت حکومت کی ملکیت ہے بی ایم ٹی سی حکومت کی ملکیت ہے امریکہ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اور یورپ کنٹریز میں بسنے والا مسلمان اگر مرتد ہوتا ہے حکومت تا حیات اس کو پالے گی اور ماہانہ اس کو وظیفہ دے گی اوارڈ دے گی مسلمانوں اسلام کو تم نے کیسے پیش کیا پبلک ٹرانسپورٹ پر انہوں نے ویب سائٹ کا حوالہ دیا ہے کہ تم اس میں فارم فل اپ کرو ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہمیں اسلام پسند نہیں تمہارا میل آئی ڈی دو تمہارا اکاؤنٹ دو تمہارا حلفیا بیان دو کہا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں ماہانہ کئی سو ڈالر مل جائیں گے اسلام کے چھوڑنے پر حرامی یہودی کتا آج ہمیں لالچ دے رہا ہے اور درندگی اس حد تک اس حد تک مسلمانوں قیامت میں کیا جواب دو گے تم اپنی نماز جو نہیں سنبھال سکا اپنا روزہ نہیں سنبھال سکا اپنے دین کو جو نہیں سنبھال سکا وہ قوم کو کیا ان کی پیاس پوری کرے گا یہ قوم جو غرا رہی ہے مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے اللہ رسول کی دشمن بنی ہوئی ہے پگڑی کی دشمن بنی ہوئی ہے داڑھی کی دشمن بنی ہوئی ہے مدارس کی مساجد کی دشمن بنی ہوئی ہے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دلی کو جھپٹا نہیں بلی کو مجبور کیا کہ وہ بلی کتے پر کر رہا ہے ہم دعوت کا فریضہ انجام دیتے نبی کے اخلاق کو پیش کرتے کیریکٹر کو پیش کرتے اللہ کی قسم آج یہ حالت دیکھنے کو نہیں آتی دلی کے اندر مایا پوری ایک علاقہ ہے جو لوگ دلی کو گئے ہوئے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک مشہور علاقہ ہے جہاں پر سلم اور جھگی جھوپڑیاں بہت زیادہ ہیں ایک نوجوان چھ ہزار روپے کی چوری میں پکڑا گیا یہ بات صحیح تھی غلط تھی چور تھا چرائی نہیں چرائی یہ اللہ جانے وہ جانے انسانیت کس حد تک گر چکی ہے کون ذمہ دار ہے امریکہ تو اصلاح نہیں کرے گا وہ دہشت گردی کا باپ ہے اسرائیل اصلاح نہیں کرے گا قوموں کی وہ دہشت گردی کی ماں ہے جنم دینے والا ہے دہشت گرد عالمی گڈا ہے وہ یہود و نسارا زلیل قوم ہے آپ جو یورپی کنٹریز کو یورپی ممالک کو سفر کیا ہے اسے پوچھیے استنجا خانوں کے اندر پانی نہیں ملتا ٹشو پیپر سے اپنا کام چلاتے ہیں جو قوم پیشاب کر کر پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا بیت الخلا کرنا کر کر صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہم اس قوم سے کیا تہذیب لیں گے اخلاق لیں گے حیات ان سے تو توقع نہیں ہے اب اس دھرتی پر صرف ایک قوم ہے ایک امت ہے جو پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے معطر کر سکتی ہے دہشت گردی کو دور کر سکتی ہے کس حد تک حالت آئی ہے اندازہ لگائے دلی کے مایا پوری علاقے کے اندر سلم میں رہنے والے ایک نوجوان پر الزام لگا چھ ہزار چھ ہزار تو اب کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے پچاس ہزار روپے تو باتوں میں اڑ جاتے ہیں چھ ہزار کی چوری میں اس کو گرفتار کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا اقبال جرم کر لے عدالت میں پیش کیا جائے گا لیکن تھا وہ بھی ہمت عزم اور استقلال کا پہاڑ ڈٹا رہا کہنے لگا کہ صاحب میں نے چوری نہیں کی ہے انسانیت کس حد تک گر چکی ہے حیوانیت کہ کیا مناظر دیکھنے کو کون ذمہ دار یہ مسئلہ ہے پولیس کی ظلم پولیس کی بربریت اس کی درندگی جنگل کے درندے بھی گوا دیں گے ملٹری کیا کرتی ہے پولیس کیا کرتی ہے اس پر ہندوستان کے فلموں نے فلم بنائی یہودیوں نے فلم لی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں سوال یہ اس درندگی کا ذمہ دار کون ہے اس اندھیرے کو مٹانے کی ذمہ داری کس پر ہے اس ظلم کو بربریت کو ختم کرنے کی ذمہ داری کن کے کاندھوں پر ہے جب نہیں مانا جھگی جھوپڑی کے رہنے والے ماں کو لایا گیا اور بیٹے کے سامنے ماں کو مارا گیا ماں کے سامنے بیٹے کو مارا گیا اقبال جرم کر لیں جب اس پر بھی کام نہیں چلا ماں اور بیٹے کو ایک لاکھ کپ میں رکھ کر دونوں کے کپڑے اتارے گئے اس پر کام نہیں چلا ماں سے کہا گیا اپنے بیٹے سے وہ تعلقات قائم کر جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قائم تعلقات قائم زنا کرے درندگی کی کوئی انتہا ہے بے حیائی کی کوئی انتہا ہے شرم کا جنازہ نکل چکا ہے حیمانیت اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے کون ہے ذمہ دار ہماری نمازیں درست نہیں ہمارا لباس درست نہیں آئے تھے خیر امت بن کر پارٹیوں کے جھنڈے لہرانے میں لگ گئے ہم شخصیت پرستی میں لگ گئے میں ایک پیر کو پکڑ لیا میرا پیر مجھے جنت میں لے جائے گا آپ ایک ادارے کو پکڑ لیے وہ ادارہ جنتی وہ ایک جماعت کو پکڑ لیا وہ جماعت جنتی وہ ایک مسلک کو پکڑ لیا وہ مسلک جنتی قوم پوری کون دار ہے ان کو اسلام مسلمان دشمنی پر ابھارنے کے لیے یہ قوم ہمارے باپ داداؤں کو جب مانتی تھی جب ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی علم نہیں تھا آج علم رکھ کر کیوں یہ قوم نہیں مار مان رہے کون ذمہ دار ہے ہم دیکھے جیسا ہمارے بچپنے میں مساجد کے اندر پوسٹ مین ریٹائرڈ موزن ہوتا تھا جنرل ماسٹر تھا اب وہ موزن ہو گیا کوئی ٹیچر ریٹائرڈ امام تھا خطیب تھا علماء نہیں تھے گلی گلی میں علماء ہیں حفاظ ہیں مفتیان کرام ہیں ادارے ہیں کروڑوں روپے کا ان اداروں کا بجٹ ہے مساجد کی تعداد کلاکوں کی تعداد میں ہے کروڑوں کی تعداد میں ہے ڈیڑھ ارب ہماری تعداد ہے پچپن ہماری حکومتیں سلطنتیں ہیں تین سو تیرہ تھے پوری دنیا پر تھے کیا ہو رہا ہے کون ذمہ دار ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو گالی دینا بیکار ہے حدیث بات میں آقا نے فرمایا لا تصب دہرا مانت دہر زمانے کو گالی نہ دو اب لوگ کہیں گے بھائی زمانہ خراب آ گیا آقا نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تصب دہرا ارے لوگ زمانے زمانہ تو میں ہوں انت دہر میں ہوں کیوں زمانے گالی دیتے ہو کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ملٹری ڈپارٹمنٹ کو بی جے پی کو ٹھاکرے کو اڈوانی کو امریکہ کو اسرائیل کو گل تم ذمہ دار ہو تم نے ان کو مجبور کیا ابو جہل نے نبی کے اخلاق کا اعتراف نہیں کیا تھا فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آخا کے دو دشمن آئے دونوں کے سر ٹکرائے ایک طرف ادبا دوسری طرف شیبا اندھیرا تھا اندھیرے میں فجر شروع ہوتی تھی اور اجالے میں ختم ہوتی تھی کہا ارے تو اس نے کہا ارے تو تو کیوں آیا اس نے کہا تو بتا تو کیوں آیا کہنے لگا نبی کے قرآن میں وہ لذت ہے وہ حلاوت ہے کہ مجھے مجبور کر دیا میں دن میں جاؤں تو لوگ کہیں گے بتوں کا پجاری قرآن سننے جا رہا ہے اس لیے میں اندھیرے میں قرآن سننے آ گیا نبی کے زمانے میں کافر اصلا تو خیر من النوم کے بعد جگ کر مسجد میں نہ آئے مسجد کے باہر کھڑ کر قرآن سنا کرتا تھا ہم نے قرآن کا وہ سکہ قوم کے سامنے رکھا تھا کہ اگر وہ زبان سے دشمنی کا اعتراف بھی کرتے تو ان کا دل نہیں مانا کرتا تھا کہتے تھے کہ نہیں کل اوہیا الیا استمع نفر من سمعنا قرانا قرآن ہم نے عجیب قرآن سنا فآمنا بھی ولن رشری کا احدا نہ آسمان سے جنات اتر کر آ کر قرآن سنا کرتے تھے ہمارا مقام وہ تھا ہمارا درجہ وہ تھا جن لوگوں کو حج و عمرہ نصیب ہوا اور جن لوگوں کو بدر کے میدان دیکھنے کا موقع ملا بدر کے میدان کی دہنی جانب آج بھی ایک پہاڑ ہے لگتا ہے کہ مکھن کا بنا ہوا پہاڑ ہے مسکے کا بنا ہوا علماء کہتے ہیں وہاں کے باشندے کہتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر آسمان سے فرشتے نازل ہو کر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی آسمان کے فرشتے ہماری مدد کو آتے تھے منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے بیٹے کے سامنے ماں کو برہنا کیا جاتا ہے ماں کے سامنے اولاد کو ننگا کیا جاتا ہے بیٹے کو ماں کی آبرو چھیننے کے لیے کہا جاتا ہے ماں کے سامنے بیٹے کے پیٹ میں درشول چبایا جاتا کون ذمہ دار ہے بتائیے کون ذمہ دار ہے روٹی تو ہمارے ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی ہے ایک لکما پوری دنیا مل کر کوئی کم نہیں کر سکتا ایک دانا نہیں بڑھا سکتا وہ کتا ہے وہ کمینا ہے وہ مردود ہے اس کی عقل ماری گئی جو روٹی کے لیے جیتا ہے دینے والی ذات اللہ ہے لاکھ کارخانے کھول لو اللہ نہ دینا چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے اور کمبل اوڑھ کر لحاف اوڑھ کر سو میرا رب دینا چاہے گھر بیٹھے دے گا حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے راستے میں سخت پیاس لگی پانی کو تلاشتے ہوئے جنگل کے اندر پہنچے دیکھا کہ دور دراز تک پانی کا نام و نشان نہیں ایک کنواں نظر آیا حضرت نے سوچا کہ میرے پاس ڈول ہے رسی ہے میں کنویں سے پانی سینچوں گا اور انشاءاللہ اپنی پیاس کو پورا کر لوں گا کنویں کے قریب گئے حضرت کی کرامت سے پانی اوپر آ گیا کنویں کا کئی سو فٹ پانی نیچے تھا اللہ والے تھے بزرگ تھے اللہ نے کرامت کو ظاہر کیا پانی اوپر آ گیا ہرن جو آس پاس چر رہے تھے وہ بھی پیاسی تھی مخلوق جیسے ہی پانی کو دیکھا پانی کی طرف لپک پڑے پانی کے قریب آئے تو حضرت بابا فرید الدین گن چکر رحمت اللہ علیہ نے سوچا جانور ہیں بیچارے پانی پی لینے دو پانی پینے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی پیاس بجا لوں گا اللہ نے کتنی بڑی کرامت کا مجھ سے ظہور کیا ہے جانور پانی پی کر گئے پانی اتنی گہرائی میں گیا کہ حضرت فرید الدین گن چکر رحمت اللہ علیہ نے رسی ڈالی ڈول کے ساتھ تو خشکی ہی کے اندر ڈول وہ تیرتا ہوا رہ گیا پانی اور کئی فٹ نیچے چلا گیا آپ کی کرامت سے پانی اوپر آیا ہرن نے پانی پیا اور آپ کو پانی نصیب نہیں حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ بہت روئے گڑ گڑائے اے اللہ کیا ہو گیا کیا ماجرا کون سی خطا سرزت ہو گئی حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا فرید الدین جب تو جنگل کے اندر آیا اور کنویں کو تو نے دیکھا مجھے یاد کرنے کے بجائے اپنے سامان کے اندر رسی اور ڈول کو دیکھا تجھے میری ذات پر اعتبار بھروسے کے بجائے تیرا ایمان ڈول اور رسی پر چلا گیا فرید الدین یہی میں تجھے بتانا چاہتا ایمان ڈول اور رسی پر لایا اس نے تجھے دھوکہ دے دیا تیرے تخمے کی کرامت سے ہم نے پانی کو ظاہر کیا اور جنگل کی مخلوق اس سے سیراب ہوئی اور مجھ سے تیرا اعتماد اٹھا بھروسہ اٹھا فرید الدین ہم نے بتا دیا کہ تیرا بھروسہ پہلے لمحے میں کنویں کو دیکھ کر میری ذات یاد آنی چاہیے تھی سورہ ملک کی تو وہ آیت بھول گیا کل آ رہا تم ان اسبہ ماں کم غورا کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا اللہ پانی کو گہرا کر سکتا ہے سمجھ آتی کم نبائن مئی میرا رب اگر پانی کو سکھا دے تو کون تمہیں پانی دے گا کیا فرید الدین تم اس آیت کو بھول چکے تھے یا میری ذات کو فراموش کر چکے تھے ہمارا ایمان یہ ڈول پر ہے رسی پر ہے بینک بیلنس پر ہے دولت پر ہے اس لیے ایمان کا جنازہ نکلے اسلام کا جنازہ نکلے قوم درندہ ہو جائے یہ جو بے حیائی ہے گلی گلی میں کوچے کوچے میں شاپنگ مال میں زنا خانوں میں بدکاری کے کون ذمہ دار کون مسلح ہے اس کا ہم بیٹھ کر بلا جگہ یہ ہو رہا ہے شراب چل رہی ہے زنا چل کہنا آسان ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ دار کسے لقب دیا گیا خیر امت کا رقب دیا گیا وہ غزالی کا جاننا کم امتوں و کا کس کی ذمہ داری تھی کان نبی کا امتی ہے کون نبی کا جانشین ہے کان نبی کا خلیفہ ہے کون خیر ہے کس کی ذمہ داری کون قیامت کے دن پوچھا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے قرآن میں ہے آیت عید المعود تو سوئرت بھی بیائی زمین قطلت زمانے جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تو باپ کھڈا کھود کر بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا قرآن پوچھتا ہے کہتا ہے قیامت کے دن اس لڑکی کو نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا بیائی زمین قتلت کس جرم کے اندر تجھے مار دیا گیا لاکپ میں ننگی ہونے والی عورت ابو غریب جیل کے اندر پسنے والے نوجوان تہاڑ جیل کے اندر خودکشی کرنے والے مسلمان گٹ گٹ کر زندگی گزارنے والی قوم پوچھا جائے گا بے زمین قطلت کس جرم کے اندر تم مر رہے ہو کس جرم کے اندر گٹ گٹ کر مر رہے ہو کون ذمہ دار ہے مجھے اپنے کپڑوں کی پڑی ہے مجھے اپنی بیوی کی پڑی اپنی اولاد کی پڑی ہے میری بیوی صحیح میری اولاد صحیح دنیا بھاڑ میں جائے خود غرضی کی زندگی گزار رہا انسان جب قرآن نہیں تھا زبان جاہلیت میں قرآن تھا قرآن تو نبی کے آنے کے چالیس سال بعد آیا قرآن نہیں تھا پیغمبر نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اس زمانے کے اندر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی اس سے پوچھا جا رہا ہے آج دارلوم ہے آج مظاہر ہے نورانی مسجد ہے آج ادارے ہیں مفتیان ہیں داڑی والے ہیں نظام الدین ہیں آج کس وجہ سے زنا ہو رہا ہے کس وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے کس وجہ سے گجرات بن رہا ہے کس وجہ سے میرٹ بن رہا ہے کس وجہ سے ملیانہ بن رہا ہے کس وجہ سے مراد نہیں پوچھا جائے گا نبی کے آنے سے پہلے قرآن تھا پیغمبر تھے صحابہ تھے اولیاء تھے ارے زبانیں جاہلیت جب بیٹا ماں کے قریب ہوتا تھا شراب میں نہایا کرتے تھے قتل کر کر انعام دیا کرتے تھے اس زمانے کی زندہ درگور لڑکی کو پوچھا جائے گا بیائی زمین کو تلت روشنی کے زمانے کے اندر لاکب کے اندر ماں کے سامنے بیٹے کو ماں کے ساتھ بدکاری کا حکم دیا جا رہا ہے مسلمان قوم کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا بخاری شریف کی روایت کلو کم رائن و کلو کم مسول ان ہتھی ایڑیاں رگڑ کر مرنے والے یہ گٹ گٹ کر مرنے والے یہ زندہ بے یہ باپ رکھتے ہوئے یہ تین بچے یہ خون کے آنسو رونے والے کیا ان کے آنسو کا سوال نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر آفیہ کی پوچھ نہیں ہوگی ہمیں ابو غریب جیل کی پوچھ نہیں ہوگی گوان تمام بے کی جیل کی پوچھ نہیں ہوگی صرف اسی ہندوستان کے اندر ستر ہزار مسلمانوں کو قید کیا گیا نوجوانوں کو جن پر کوئی الزام نہیں مکہ مسجد کا بم دھماکہ ہوا مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا کوئی لنگڑا ہو گیا کوئی بہرا ہو گیا کوئی اندھا ہو گیا بعد میں ثابت ہوا کہ مکہ مسجد میں دھماکہ کرنے والی تنظیم ہندو تنظیم ہے جب ثابت ہو گیا تو پھر یہ لوگ جیلوں کے اندر کیوں بنے مقدمے کیوں چل رہے ہیں میری واچ کھو گئی میں نے الزام ان پر لگایا کہ تم چور ہو کسی اور کے پاس سے بات مل گئی پھر ان کو قید کرنے کا چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان سے معافی مانگتا میں ان کو معاوضہ دیتا اس سے بڑی ذلت اس سے بڑی بہرحال اگر آخا کے طریقوں پر آ جائے اسلام کے طریقوں پر آ جائے کوئی بھی عزت ہمیں مل سکتی ہے کھویا ہوا مقام ہمیں مل سکتا ہے ہم نے آپ کو بتایا آج قوم ایک ایک نوالے کے لیے اور ایک ایک ٹکڑے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور نبی نے ہمیں وہ نسخہ دیا نبی نے ہمیں وہ فارمولہ دیا کہ ہمیں قوم کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں میں نے آپ کو بتایا کھانا تو ہم اپنے پیٹ کے لیے کھاتے ہیں ہم تو کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کھائیں اللہ اس کا ثواب ابو بکر صدیق کو پہنچا ہے ایسا تو نہیں کرتے نا ناشتہ کریں اور نیت کریں اے اللہ اس کا ثواب شہداء بدر کو پہنچا یہ تو نہیں کرتے اپنے پیٹ کے لیے کھاتے ہیں یہی کھانا یہی پینا اگر نبی کے طریقے پر ہو جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بھوک سے حفاظت فرمائے گا کون یقین کرے صاحب نبی کی باتوں پر کوئی ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا ہے جس سے کولیسٹرال ختم ہوتا ہے عورت کا مال گروی رکھ کر اس دوا کو خریدا جائے گا ایک ایڈ آتا ہے کہ یہ تمہارے موٹاپے کو ختم کرے گا ابھی اس کا چہلم چھٹی نہیں ہوتا کہ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ صاحب وہ چیز بیکار ہے سرحدی کی کے ٹوکری میں بیکو نبی کا طریقہ کل بھی زندہ نبی کا طریقہ آج بھی اور اللہ کی قسم نبی کا طریقہ قیامت تک زندہ رہے گا اور حشر تک چلے گا حضرت ارباز ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کھانا تو کھا رہے اپنے لیے دو چار چیزیں ہیں اگر ہم نے اس کا خیال کر لیا فرمایا کہ نہ دنیا میں بھوک لگے گی نہ آخرت میں بھوک لگے گی قیامت میں اللہ جو سینکڑوں قسم کے عذاب دے گا ان عذابوں میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ آدمی کو اللہ بھوک اور پیاس کا عذاب دے گا گنہ گار ہوگا بے نمازی داڑھی منڈا نبی کے دربار میں جائے گا حوض کوسر کی بھیک مانگنے حدیث میں آتا ہے دھکے دے کر نکال سو ہو کر لکم سو ہو کر لکم ارے بغیر ٹکٹ کے تم ہوائی جہاز میں سوار نہیں ہو سکتے بغیر ویزا کے ملک سے نہیں نکل سکتے اللہ کے عرش میں داڑھی مڑا کر جاؤ گے تو نماز چھوڑ کر نبی کے نافرمان فرمان ہو کر نبی کے حوض کوسر کا پانی پیو گے دھکے لگیں گے لیکن فرمایا نبی کے طریقے پر زندگی گزارے کھانا اپنے پیٹ کے لیے سنت سمجھ کر پانچ چیزوں پر عمل کرے کیونکہ ڈاکٹر نہیں کہتا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے ہاتھوں میں جراثیم ہو سکتے ہیں اس کھانے کے ہاتھ دھونے کو سنت کی نیت سے دھویا جائے ایک عمل کہ میرے آقا نے فرمایا اور دوسرا کھانا کھاتے وقت دسترخوان میں جو دانے پڑے کھانے کا احترام کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دانے غیروں کو دان کر دو اپنی روٹی آدھی دے دو اپنے کمائے ہوئے خون کی قدر کرو ان دانوں میں تمہارا خون لگا ہوا ہے پسینہ لگا ہوا ہے نبی کی سنت سمجھ کر دسترخوان میں پڑے ہوئے روٹی کے ذروں کو اور کھانے کے دانوں کو اٹھا کر کھائے تیسری چیز کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرے اپنی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے لوگ اس نعمت کے لیے در در کی ٹوکریں کھاتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے چاٹو اور چوتھی چیز انگلیوں کو صاف کرو دھو گے انگلیوں میں کھانا لگا ہوا سارن لگا ہوا کس کے باپ کا کیا نقصان ہے ہاتھ دھو رہے ہماری زندگی بنے گی نیچے کا اٹھا کر دسترخوان کا کھا رہے ہیں ہماری نعمت کی قدر ہوگی پلیٹ صاف کر رہے ہیں ہماری روزی بچے گی انگلیاں چاٹ رہے ہیں ہمارے دانوں کی عزت ہوگی کھانے کے بعد کوئی آدمی ایسے ہی نہیں جاتا ٹشو پیپر سے پوچھ کر انگریزی کتوں کی طرح ہاتھ دھوتا ہے یہ پانچواں کام ہے اگر کوئی ہاتھ دھوتے ہوئے نیت یہ کرے میرے محبوب بھی اسی طرح ہاتھ دھویا کرتے تھے یہ پانچ کام کرے حضرت ارباد ابن ساری بار رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں نے اپنے محبوب سے سنا کھاتے وقت اگر کوئی ان پانچ سنتوں پر عمل کرے گا نہ دنیا میں کبھی بھوکا رہے گا نہ آخرت دکان چلنے کی کوئی فکر نہیں لگاؤ تالا ہو نواز کو کیونکہ حضرت ارباد ابن ساری جھوٹے نہیں ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مینیجر نہیں کینیرا بینک کے مینیجر نہیں وہ وہ M L A M P نہیں جو صبح میں ایک بات کہیں شام میں ایک بات کہے وہ نبی کا شاگرد نبی کا صحابی ہے ماں کا قتل ہوتا ہوا دیکھے گا نبی پر جھوٹا ہی تہمت نہیں باندھے گا وہ کر لو پانچ عمل سنتوں میں دنیا کی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے آج ایک بڑی مصیبت ہے اگر کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے فجر نہیں پڑھتا ایک آدمی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے داڑھی نہیں رکھتا ایک آدمی جبا شریف پہنتا ہے داڑھی نہیں رکھتا ایک داڑھی رکھتا ہے یہود و نسارا کا لباس ایک آدمی سب کچھ صحیح ہے جورو کا غلام جورو بے پردہ جا رہی ہے آگے سے پیچھے سے برقے میں کنکر جڑے ہوئے ہیں پاخانہ شرمگاہ کا ہولیا نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ گنا چھوٹتا نہیں ہے صاحب گنا چھوٹتا نہیں اور چھوٹے بھی کون کون سے گنا انفرادی زندگی کے اجتماعی زندگی کے نماز کے روزے کے گھر کے بازار کے دکان کے معاملات کے قرض کے مردوں کے عورتوں کے بڑوں کے چھوٹوں کے سفر کے قصر کے کام سے اور گنا کے ساتھ تو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا ایک نسخہ امت محمدیہ کو دیا ہے اگر اس نسخے کو اپنا لیں گے شراب کا آدی شراب کو چھوڑ دے گا بے نمازی نماز پڑھنے لگے گا داڑی منڈا داڑی اگر ایک ایک آدمی کی ایک ایک بیماری کی طرف جائیں سمندر کو انک بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے اور سمندر روشنائی بنتے ہوئے انگ بنتے ہوئے ختم ہو جائیں گے ہمارے گنا تو اتنے ہیں صاحب زمین و آسمان بھر جائیں گے اب ایک ایک گنا کو لے کر کہ بھی داڑھی مڈانے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے اس کا علاج یہ ہے جسے ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے کہ ڈلیوری کا سیکشن الگ ہے آنکھ کا سیکشن الگ ہے اسکن کا الگ ہے بون کا الگ ہے خون کا الگ ہے کینسر کا الگ ہے ایڈس کا الگ ہے بچوں کا الگ ہے بوڑھوں کا الگ ہے اگر یہ سیکشن رکھا جائے تمام گھروں کو ہاسپٹل بنا دیا جائے سارے گھر خانخواہ بن جائیں پھر بھی ہماری بیماریاں ختم نہیں تنہما تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہر سارے جسم کے اندر زخم ہیں مرہم رکھے تو کہاں رکھے روئی رکھیں تو کہاں رکھیں لیکن کیا اللہ کی ذات پر آپ کا اعتبار ہے کیا آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس خاتون کی طرح جس نے اپنے بچے کو جنت میں ہونا دیکھا نہیں اور نبی کی بات پر ایمان لایا ایسا ایمان ہے آپ کا انتظار کیجئے اگلی جمعہ تک ہم آپ کو وہ نسخہ دیں گے اللہ کی قسم پوری دنیا کی تعویزیں بیکار میرا چیلنج ہے ساتھ میں جوتا لائیے گا تلوار لائیے گا اور سر تن سے جدا کر دیجئے اتنی یقین کے ساتھ ایک نسخہ ہر بیماری کا ہر گنا کا اب ہر گنا کے لیے الگ الگ علاج یہ تو نہیں ہو سکتا ہم ہارٹ کے بیمار شوگر کے بیمار بی پی کے بیمار جو فجر میں آیا تھا اشراف میں جنازہ نکل گیا اب اتنا کہاں بیماریوں کو گنیں گے اور اتنا کہاں ہم دواؤں کو لائیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا احسان ہے ایک چابی دی ایک جڑی بوٹی دی وہ ایک جڑی بوٹی کے استعمال سے بے پردہ عورت کی بے پردگی چلی جائے گھر سے ٹی وی کا جنازہ نکل جائے بے داڑھی والا داڑھی رکھ لے ہجڑا جورو کا غلام مرد بن جائے بزدل مجاہد بن جائے غازی بن جائے انتظار کیجیے اگلی جمعہ تک انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ اللہ کے اس قیمتی نسخے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا ہے اس نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر جو ذمہ داری بحیثیت امت محمدیہ کی عائد کی ہے اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ